چاروں طرف باطل پھیلا ہوا ہے ہر طرف گجرا والا میں نکل جاؤ باطل کی نشانیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں زمین روتی ہے آسمان بلکتا ہے فضائیں ماتم کرتی ہیں کہ مسلمان کو کیا ہو گیا سوائے باطل کے سوائے گناہوں کے سوائے گندگیوں کے اسے کچھ نظر نہیں آتا سڑکوں پر چلو بے پردہ عورتیں باطل کا نشان بن کے نظر آ رہی ہیں سڑکوں کے کنارے دیکھو سینماؤں کے بڑے بڑے بورڈ امت محمدیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ تم آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہو ہوٹلوں میں جا کے دیکھو ٹی وی پر ناچ ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے منی سینما مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھو سر سے لے کر باطل پاؤں تک باطل ہی باطل نظر آتا ہے بینکوں میں جا کر دیکھو سود کا باطل نظر آتا ہے تجارت کے بازار میں جا کے دیکھو وہاں ملاوٹ کا اور خوری کا اور کن کن ذخیرہ اندوزی کا اور کن کن چیزوں کا باطل نظر آتا ہے جا کے عدالتوں میں جا کے دیکھو ظلم کا باطل نظر آتا ہے رشوتوں کا باطل نظر آتا ہے محلوں میں جا کر دیکھو غربت سسک رہی ہے غریب کے بچے کو اپنے بچے کے لیے دوائی نہیں ملتی مالدار کا کتا کمبل میں سو رہا ہے مکھن کھا رہا ہے دنیا کے اعلیٰ ترین انجیکشن لگا رہا ہے غریب کا بچہ ماں کی گود میں سسک سسک کے مر رہا ہے اور مالدار کے بچے کے علاج کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے خصوصی پروازیں بک کرائی جا رہی رہی ہے حکومت کے ایوانوں میں جا کے دیکھو جھوٹ کا باطل نظر آئے گا غیبت کا باطل نظر آئے گا بزدلی کا باطل نظر آئے گا شرارت کا باطل نظر آئے گا بعض مکانوں میں جھانک کے دیکھو تمہیں وہاں فہاشی اور بدکاری کا باطل نظر آئے گا مسلمان تمہیں ننگے نظر آئیں گے جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے چلتے ہیں جاؤ جس طرف بھی جاؤ باطل ہی باطل نظر آتا ہے کفر بگلے بجا رہا ہے واشنگٹن نیو یارک میں جشن ہے دلی اور بمبئی والے خوش ہیں کہ اب ہم سے کون لڑے گا مسلمان نوجوان نے گلے میں لاکٹ ڈال لیا ہے اپنے جسم پر جینس پہن لی ہے اپنے سر پہ شیطان کا گھونسلہ رکھ لیا ہے چہرے سے داڑھی ہٹا لی ہے سود یہ کھاتا ہے رشوت یہ کھاتا ہے بدکاری یہ کرتا ہے بزدلی یہ کرتا ہے اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا ہوا یہ پھرتا ہے جھوٹ یہ بولتا ہے یہ یورپ کا پجاری کب جہاد کرے گا یہ امریکہ کا پجاری کس طرح جہاد کرے گا کسی عالم میں گجرا والا کے رقصوں پہ اعلان ہوتا ہے اور مسلمانوں ہم تمہیں حق کا نشان دکھاتے ہیں والا باغ میں آ جاؤ بادل کو چھوڑ کے آ جاؤ اس حصار میں آ جاؤ جہاں تمہیں علماء کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں شہداء کے بھروسہ کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں اکابرین کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں مجاہدین کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے سارے نوجوان خراب نہیں ہو گئے دنیا والو دنیا والو کسی دھوکے میں مت رہنا ہمارے اندر غازی بابا موجود تھا جس نے آٹھ سال تک اس دنیا کو چھوڑ کے مہاجوں پہ وقت گزارا جو چھاونیوں میں شیر بن کے گھستا تھا جس نے انڈین آرمی کو دلیل و خار کر کے رکھ دیا جس نے بی ایس ایف کو نہ تو چلے چبوا دیے وہ جوان تھا عاشق نہیں بنا صرف رب کا عاشق بنا وہ جوان تھا بے حیا نہیں بنا حیا کا محافظ بنا وہ جوان تھا اپنے گھر کی دیمت نہیں بنا چاہے محافظ جنگ کی دینت بنا وہ جوان تھا اس نے کفر کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ کفر کے سر کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا پھر وہ دن آیا ماں بابا شہید ہو گیا بی ایس ایف کا کمانڈر جنرل کہہ رہا آج پورا انڈیا خوشی منا رہا ہے ہم نے دیکھا مجاہد سسک سسک پہ رو رہے تھے غازی بابا کہاں چلا گیا غازی بابا کی جگہ سہرائی بابا کو نائٹ بنا دیا گیا سہرائی بابا روتے روتے سو گیا تین بجے غازی بابا خواب میں آیا کہنے لگا کیوں پریشان ہوتا ہے آ تجھے کشمیر کی جنگ سکھاتا ہوں تجھے یہاں کا جہاز سکھاتا ہوں دو گھنٹے خواب میں زیارت کراتا رہا دنیا کے کافروں ہماری مائیں غازی بابا جم رہی ہے تمہارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور آج اس پورے وجوے کو غازی بابا کے والد کی زیارت نصیب ہو جائے ہوگا